نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ ہم کھاتے ہیں اور گاتے ہیں ہم کھاتے ہیں اور گاتے ہیں میں کہوں نعرہ رسالت اور اگر میں بچوں سے کہوں اور اگر میں بچوں سے کہوں کہ بچوں آپ جواب دینا بچے صرف بچے جواب دیں گے بچوں بولو ہے سنیوں کا بچہ بچہ کھاتا ہے تو گاتا ہم وہ نہیں ہیں جن کے بارے میں آل عادت فرماتے ہیں کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں من کی راجب کھانے گرانے والے کھاتے ہیں گراتے ہیں سنی کھاتا ہے گاتا ہے گاؤ میرے ساتھ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت سرکار قیامت دیدار قیامت حلی ماگا کدی ویکھے کدی سرکار ویکھے کدی کدی سرکار دیکھے میں جاما یا رسول اللہ سیج جی تیرے سجاما یا رسول اللہ تیرا یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد ذرا اونچا بولو میرا دل بھی چاہتا ہے تھی میرے بھی کرنا ہاں میرا دل ہی تے چاہتا ہے میرا دل چاہتا ہے اور کسے دا چاہتا ہے جس جس دا دل چاہتا ہے اور میرے نال گج وج کے اس شیر نو پڑھے تے گج وج کے پڑھے گج وج دے مطلب بتا ہے نا ہاں جی باب کے ساتھ میرا دل بھی یہ چاہتا ہے میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے بھی کرنا تیری گاں باندے وچ پلکا بچھا ما یار رسو لری راما دیویش پلکا بچھا ما یار رسو لا تیرا یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد متا ذرا مل کر بولو اور اونچا بولو شرمانا چھوڑو ذرا مل کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو پرچم لہرا کر بولو کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں تیرے میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں تیرے کہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جب میں تیرا یا رسول اللہ میں کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جب میں تیرا سدام یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا میدان میشر میں ملنا ہے نا ملنا ہے سب کو ملنا ہے نا ڈھونڈے گا ڈھونڈیں گے کہاں پہ ہاں،, ہاں ہاں ایک جگہ بتاؤں جہاں دیکھو کو دیوانوں کی بھیڑ ہے اور دیوانے اچھل اچھل کے کہہ رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ سمجھ جانا اپنے والے ادھر ہی ہے سمجھ جانا اپنے والے ادھر ہی ہے شاعر نے کہا کہ نے نبی میں شرمے یوں پہچانے جائیں گے پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں اپنا آ کے ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول سرکار کی آمد دلدار کی آمد سر مل کر بولو تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ